باقی کی حالت میں ہوتے ہیں و ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں بار بار ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ساتھ اتر آتا ہے سلام علیکم تمہارے لیے سبانتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ ارمان کے سے تم دنیا میں انجام دیتے ہیں کے بارے میں کہتے ہیں جس میں ہو جائیں گے ملا جی کا دنیا آپ کا بھی کرے گا اللہ کی طرف سے کرے گا ان کا تمہارے لیے ایسا یہ تم آج کے بعد تمہیں رہو گے کبھی کرو گے نہیں کمر سترا ستو گروا دوسری بن یہ ہے کہ آج کے بعد تم سنت رہو گے کبھی شنا نہیں ہوں گے

گیا ہے انسان بہت سارے ایسے اور بہت سارے ایسے مسالات مستقبل سنوارنے کے لیے گاؤں میں کیا ہے کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو بیس بائیس تیس برس اور تیس برس کی عمر میں جو انسان کی زندگی کی سب سے شاندار عمر ہے کھانے پینے وہ کتابوں کے اندر دو ہینڈ سال ہوتے ہیں اور یاد معاشرے کے طور سمجھدار ذہین اور دانر بچے ایسا کرتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا کچھ حصہ محفوظ کرنے کے لیے جن کو دائر بنانے کے لیے آمدن کو پتہ کرنے کے لیے کتنے لوگ آپ کو بلکہ ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگوں کے ساتھ میں یہی نوکری مل جاتی ہے سرکاری نوکری کے مقبول ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں اچھے بڑے لوگ اچھا بڑا کام کرتے ہیں ساتھ میں سرکاری نوکری مل جائے گی مقبول ہوتی ہے جاتی ہے پتہ نہیں ہوتا حالانکہ سرکار بھی غیر محفوظ ہے سرکار کی نوکری یا محفوظ ہوگی اگر کوئی شاید دنیا میں اگر محفوظ ہے تو اللہ کے کلام اللہ کے محفوظ ترین کلام کو صرف اس خیال سے اور انتہائی چھوٹے اور نلائق خیال کی وجہ سے کہ یہاں تو پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے گا حکومت کی نوکری کو بڑی پکی ہوتی ہے اس لیے خیال کرنا چاہیے یہ انسان کو اپنے ملا یہی انسان جو اپنے دس بارہ پندرہ بیس سال کی عمر میں اپنی نیم کو محبت کے لیے اس میں بڑے بڑے قدم اٹھا دیتا ہے اپنی زندگی کا انتہائی شاندار حصہ جو ہے اسے قربان کر دیتا ہے اسی انسان کو ساتھ نے بتایا ہے کہ میری زندگی نافائے ہے ختم ہو جانے والی ہے اگر تم نے نافائیدار زندگی میں اپنی پاکچات پر کنٹرول کر لیا سنبھال لیا تو پھر تیری وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی ہے اس میں تیری خاصات ایسی پوری کی جائیں گی گے پوری کی جائیں گی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اس میں ایسی نیم سے جو کبھی نہیں ختم ہونے والے نہ بندہ دیش کو کوئی چھوڑ کر جانے والا نہ نیم سے بندے کو چھوڑ کر جانے والا گھر ہمیشہ کر خشیا کا گھر سرور کا گھر کائنی نیموں کا گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہمیشہ رہنے والا انسان ہمیشہ رہنے والی زندگی ہمیشہ رہنے والی جیل سے ان کی قیمت کیا ہے کہ گنتی کے چند دنوں میں قربان کتنا مہنگا کھاتا ہے کتنا مہنگا کھاتا ہے اور کتنی سستی قیمت ہے اور اسی طرح کتنا سستا کھاتا ہے کتنی مہنگی قیمت ہے زندگی میں انسان کے بعد ہے ان کی بہت قیمتی ہے آپ کی دنیا میں مدد یہ دونوں کیسر کی دھرتی میں قربان کر دیتا ہے یہ ناپائیدار اور انتہائی کمزور زندگی ہمیشہ کی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں یقین نہیں ہے اللہ کے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اللہوں پر ہمیں یقین نہیں ہے اللہ تو بڑا ہوا ہے تو بڑا ہوا ہے اللہ کے رسول کی فروغ داری کے اندر کو بھرتے ہیں لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور دعوے کے اندر سچے نہیں اگر سچے ہو تو کہیں تو نظر آئے کہ انسان سلوا کے ہیل کرے کی جنگل کا گاٹ ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہیں تو کوئی روزہ نظر آئے مسئلے ہمیں اچھی نہیں لگتی اللہ کا دین ہمیں اچھا نہیں لگتا اللہ کا قرآن ہمیں اچھا نہیں لگتا اور جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے جس کو ہمارا اچھا لگتا ہے جس کو ہماری پسند نہیں لگتی وہ ہمیں پسند وکیل کو جب بھی اہل احمد سے پوچھا جائے کہ پڑوزگار نے جو اتارا ہے وہ کیسا ہے اہل احمد کا ایک خلاف ہوتا ہے کوئی تنگی نہیں ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے اس میں تو کمی نہیں ہے کمی نہیں ہے ایک بات بھی اس میں ایسی نہیں ہے اس کو ضبور نہ کرنے کی مغرب میں اس کو فرق ہے تو پوچھا جائے کہ اللہ کا دین کیسا ہے اللہ کے دین ایک ایک کی نبی بھی پسند ہے قرآن بھی رات اللہ کا سمایا پسند ہے اللہ کے گرو کا سمایا اللہ پسند ہے دین سارے کا سارا اللہ پسند ہے ایک آخر ہے سارا دین پسند ہے اللہ پسند ہے اللہ کا سر پسند ہے اللہ کی ساری کتاب پسند ہے نو مل کے پسند ہے لیکن یہ ہمارا لا کے یہ جو ہماری کرتے ہیں یہ جو ہم محنت کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے نہ کچھ تیار کیا ہوا ہے سننے کا شوق نہیں ہے کبھی اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے کبھی اس کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے دنیا میں انسان شادی کرنے کے لیے گھر اکٹھا کرتا ہے دوسرے انسان انتظامات کرتا ہے کئی کئی سال انسان پوری جمع کرتا رہتا ہے شادی کرنے کے لیے کسی انسان کو سرو نگار نے بتایا ہے کہ تیری شادی کے آخر میں بھی انتظامات ہیں وہاں بھی میرے لیے انتظام کیا ہوا ہے اس کے لیے بھی صحت چاہیے اس کے لیے تیاری چاہیے اس کا نماز ہے روزہ ہے حج ہے شکار ہے اللہ اللہ ہے سہول اللہ ہے اللہ اللہ ہے سب ہے یہ نہ کوئی انسان دینے کے لیے تیار نہیں ہے گاڑی یعنی کرنے کے لیے تیار ہر چیز کی قیمت ہے آخر کی اللہ تعالیٰ نے قیمت رکھی ہوئی ہے آخر بہت مہنگی ہے بہت چیز ہے قیمت بہت ضروری ہے آخر میں بچوں کے لیے کیا تیار کیا گیا ہے گلی جی، یعنی ہے میں میں آپ سب نے ہوا کے گورنمنٹ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہے اس کو تیار کیا ہوا ہے اس کا وجہ بیان کیا جنت کا وجہ بیان کیا بات ہزار نے ختم کی فرمایا اللہ رب العزت کا اپنا بھگوان ختم کیا اتنا اور اللہ تعالیٰ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ نے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے لوگوں کے محبت ہے دلوں کا چین ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آرام میں ہے کوئی دکھ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے پریشانی نہیں ہے مطمئن ہے اہل ایمان اور اہل کے ضروری مطمئن ہے اہل جرائم کے زمین سے بھی نہیں ساری دنیا میں اکٹھی کرتے ہیں دل مطمئن نہیں ہو سکتا اسی کا مطمئن ہوگا تو لاسین حالات کے تنازع میرا دن بھائی آخرت کا گھر تو بہت ہی بڑا ہے مستقیوں کا گھر مجھ کو انتظار کیا ہوا ہے بہت ہی اچھا ہے وہ کیا ہے بنات کو اتنی مزہ وہ آزاد ہے ایسے ہی میں داخل ہوں گے ان کے نیچے سے جگہ رہتے ہیں ہمیشہ ان سے رہیں گے لہن ہے یہ تین گھروں کے یہ ہے جو ان میں رہنے والے جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا اللہ اللہ اپنے مستقی بندوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں اللہ نے جو کہا انہوں نے کر دکھایا اب جو چاہیں گے ہر جدا جنہوں نے اللہ کے تین کے ساتھ اچھا منائے ہوتے کون ہے موت آتی ہے تو باقی کی حالت میں ہوتے ہیں دل بھی بات بھی بات کھجور بھی بات پیٹ بھی بات حلال کھایا ہوا حلال پہنا ہوا حلال سوچ رہے ہیں حلال کر رہے ہیں ہر سے حلال ہے ہر سے پاس چھ بات نہیں ہے یہ تجیبوں ہوتے ہیں جن کو موت آتی ہے تو وہ طیب ہوتے ہیں باقی کا حالت اور پھر اس پیغام جاتے ہیں پھر ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں ان کی جان دینے کے لیے آتے ہیں سرا آدمی کو موت کا پیغام کیوں لے کے آتے ہیں پہلے آ کے ان کو سلام کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ادھر جنت میں داخل ہو جائے دنیا سے نکلنا جنت میں داخل ہو جائے اہل ایمان کا دنیا سے نکلنا جنت میں داخل ہونا ہے تم کا یہ تمہارے حملوں کا بدلہ ہے

ہونے والی جان اس تھی دنیا سے نکلنے کا پہلان کتنا ہی اپنے پرمت یار کی متعد تن راضی تنجی راضی اللہ تری سے راضی تو اللہ سے راجی میرے بندوں میں جاتے یہ ایمان میں گھر کے لیے بہت سا پیغام ہے کتنے ہیں ہم میں سے جو پارٹی کی حالت میں کتنے ہیں ہم میں سے ایسے جن کو یہ یقین ہے یہ جن کو امید ہے کہ خود بہت آئے جاتا ہوتے نہیں ہے ایڈان ہو چکی نمازیں ہو رہی ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں ناراض کی حالت میں بازار میں گھومنے والے انسان کو موت آ جائے اس ملک کو سامنے آئے گا جب نہیں آئے گی اللہ کا ذکر کہیں اور ہو رہا تھا میں کہیں اور مسجد کہیں اور تھی اور میں کہیں اور تھا اذان کے بعد کمائی حرام اذان کے بعد کمائی جانے والی روزی حرام ہے اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنے والے اوقات حرام ہے انسان بدترین حالت سے ہے اگر کہیں نماز ہو ہے تو انسان کہیں نہ حالت میں بہت آگے بندے کا کھیل اللہ نے محفوظ رکھنے رکھا ہے جن کو دنیا کے اندر اللہ کے گھر اچھے نہیں لگتے اللہ رب نے تم ان کو دنیا کو سوا دیتے کیا ہوتے تھا ان کے پاس اللہ کیا دلیل ہے اللہ سے مانگنے کے لیے اس حضرت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اللہ نے کیا مانگا تھا کیا اللہ نے یہی تھا کہ ساتھ اپنے وجود کو پاک رکھو اپنے دل کو پاک رکھو اپنے دماغ کو پاک رکھو اللہ کسی کا نہیں ہے اللہ نے تمہارا ہی بنا کہا تھا تم نے اللہ کے اللہ کی بات مان کے لگانا چاہا اللہ تمہیں پہلے سکوار ہے ان کے لیے دنیا بھی دالت سلام ہے آخرت سلام ہے یہ بھی سلامتی کا گھر ہے وہ بھی سلامتی کا گھر ہے اسی لیے ہمارا اللہ ہو جائے سلام اللہ سلامتی کے گھر کی طرف جلاتا ہے کوئی ہے جو سلامتی کے گھر کی طرف جانا چاہے جس سے بیماری ہے نہ دساتا ہے نہ چھوٹا ہے نہ آزاد ہے تو کہتے ہیں دار السلام اللہ میرا دار السلام اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف لگاتا ہے میں اپنی کو یہ کھاؤ میرا جس کو چاہتا ہے کہ مستقیم کی ہدایت کو بھی فرما دیتا ہے راجیم مستقیم لانچی کی گھر کی ہدایت ہے چار بڑی بڑی نیم سے ایک حدیث کے اندر زندگی ہی وسلم لقاب قوس في الجنة خير مما صبر عليه الشمس وصبره صبر عليه بخاری مسلم کی روایت امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا لوگوں کسی کو ایک کروڑ کے برابر جنت میں جگہ مل جائے تو ساری دنیا سے بہتر ہے ایک کروڑ کے برابر مسئلہ سمجھ یہ ہے جنت میں داخلے کی بات جب داخل ہو گیا تو نہ کی ہمارے ساؤ جو بھی چاہے گا وہ ملے گا رب کے مہمان اللہ کے مہمان ہیں اللہ رب العزت کے مہمان ہیں اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا میں نے تھکو کا کورب بہن ادھر سے تمہارا وسیط وسیع نے تھکو قولا بہن ادھر جنگل تمہارا وقال لهم سلام عليكم دباؤ السلام خالدين اہل لگا کو ٹیلیویژن بھیجایا جائے گا بہت بڑا گروہ بنا کے سماج میں بنا کے ٹیلیویژن بھاگا جائے گا کہ چلو چلو نیڈر اچھا ایسا روحا جب چند کے پاس پہنچیں گے خود حد تک لا روحا تو خود حد تک لا روحا چند کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے جنت کے داروں کے جنت کے پیسے ان کا استقبال کریں گے سلام علیکم شراب بڑی تھی موت کا پیغام بھی سلام کے ساتھ سلط کا داخلہ بھی شرام کے ساتھ دلک میں داخل ہو جاؤ تم سات کی ہو اور دیہات سے کیا ہے بہت بھی نہیں کرتے یہ سب کے دیکھنے وہاں دیکھو گے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے تصویریں مشغول ہیں اور فرشتوں کے جہاں اور بہت سارے کام ہیں ایک عظیم شان کام یہ بھی ہے کبھی اس دروازے سے داخل ہوں گے ایسے ہی گھر کو سلام کریں کبھی اس دروازے سے داخل ہوں گے ایسے ہی گھر کو سلام کریں کبھی اس دروازے سے آتے ہیں ایسے ہی گھر کو سلام کریں ہیں لیکن ہے کوئی شخص جو اپنے آپ کو سلام کے لیے تیار کرتا ہوں ہے کوئی شخص جو اللہ کو عزت کی علم سے لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں عظیم شان میں جنت کی کہ فرشتہ کرنے کو سلام کرے اور وہ عزت سے اللہ مرد دہی حمل صاحب ریل حمل صاحب بہن دن میں جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے رہے اپنے آپ کو ڈرا لیا ڈر گئے کہ ہم نے اللہ کے خاص میں کھڑے ہوئے اپنی خاصات کو ڈبا لیے اللہ تعالیٰ نے خاص خاصات سے مکمل پابندی نہیں لگائی دنیا میں ہر قسم کی خاص خاصات کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی مناسب اور محفوظ راستہ رکھا لیکن حلال حرام کی تمیز ضروری ہے جو لوگ یہ تمیز کر لیتے ہیں پھر آخر پہ رہو وہاں جو چاہیں گے وہ ملے جو چاہیں گے وہ ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے سے جنت سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور چاہیے کہ اگر تم جنت میں بچا دیا ہے میری مہربانی ہے ہمارے چہرے رحان کر دیے ہمارے چہرے روشنی کر دیے جہنم کی سے ہمیں بچا لیا جہنم سے ہمیں داخل کر دیا اتنا کچھ دیا جتنا کسی اور کو نہیں دیا اور ہمیں کیا چاہیے بلانے پر جواب ہمیں گے اللہ نے بلائے گا جواب دیں گے یہ جواب یہاں جو دیں گے اللہ ہم حاضر ہیں فرمائیے کیا حکم ہے اللہ سنائیں گے بتائیے کچھ اور چاہیے زیادہ نے سب سے دے دیا ہے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کچھ نہیں مانتے اللہ بنائیں گے اور وہ تمہیں زندگی اللہ تعالیٰ بنائیں گے آج کے بعد میں نے تم سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے آج کے بعد تم سے ناراض نہیں آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں نے مکمل طور پر تمہارے ساتھ ہلا بھجی کا اعلان کر دیا ایک دوسری حدیث میں رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرمائیں گے اگر چاہو تو میں کچھ اور دے دوں میں یادہ بہت کچھ دے دیا ہے اللہ رب العزت بندوں کی حالت دیکھ کر منہ کے پردے دکھائے گا اپنا آپ بندوں کو دکھائے گا تو بندے سمجھیں گے کہ اس سے بڑی نشو جنت میں کوئی نہیں ہے زیادہ اللہ کی ملاقات سے بڑی کوئی لیکن یہاں ملاقات کا شوق ہوگا تو وہاں ملاقات یہاں ملنے کے لیے کرویں گے تو وہاں ملاقات ہوگی امام اللہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے راستے کے چوتھی رات چوتھی رات ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پوچھا جان نظر آ رہا ہے کوئی تو نہیں ہے کوئی دقت تو نہیں ہے جس طرح آج تم سوکھ چاند کے رات کو بغیر کسی تکلیف کے دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی زیادہ تبدیل ہوگی بغیر کسی تکلیف کے یہ نہیں لگے گی ضائع نہیں لگے دکھ نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی اسی طرح سہولت کے ساتھ اللہ کو قیامت کے کیا متوگی میرے بھائی جو آئے گا لگیم تحت ہل ہار کی دنگا سنگا دادا ہوتی ہے ان لدیالوں کو امر سال ہاتھ کا ایمان لایا انہوں نے سالے حمل کمائے ایمان لایا انہوں نے سالے اور خوبصورت عمل کمائے جہی ہن سب کو ہم لے کے ایمان ہے اللہ کے ایمان کو ہدایت دے دیتا ہے ایمان پکا ہو ایمان رکھتا ہو ایمان مضبوط ہو قدم تم خود بخود طرف ہٹتے ہیں لیکن انسان کا جان خود بخود کرتا ہے ایمان نہ ہو تو انسان کے بہت پیچھے کو ہٹتے ہیں برائی کی طرف ستا ہے ایمان ایمان کا دور اور سچا ایمان ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ہدایت کی قیمت ایسے ایسے گھر دے گا اللہ تعالیٰ جن کے نیچے سے دریا رکھتے ہیں اور نیم کا گھر جہاں کا ہی نیم کر ہوں گی کیا بات ہوتی ہے وہاں جو کے کرنا ہے وہاں پکار کیا ہوگی سبحان بہت کھائیں گے پیئیں گے کھائیں گے پیئیں گے نہ کتاب کرنا پڑے گا نہ سہنا کرنا پڑے گا نہ رات میں سندار نکلے گی نہ کار میں سندار نکلے گا گی کچھ نہیں ہوگا ایک ہلکا سا پسینہ آئے گا فرمایا جس طریقے سے سانس میں نے بکر جیسے سانس آتا ہے اس طریقے سے سہولت کے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ کا اس طریقے سے الحمد للہ کہیں گے الحمد للہ کہیں گے اللہ وہ لگی نے خبر ابتدا وجہ سلا سوال سب مار رکھنا

اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اللہ کا سنگھایا اللہ نہ ہو تو یہ اسلام نہیں ہیں لیکن ہماری بات رسی بھی ہے کہ معلوم بھی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کوئی یقین نہیں ہے اگر یقین ہو تو کبھی بھی سے نکلنے کو جی کا ہے اللہ جی نے خبر کی سکھا آتے ہیں خبر کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیا خبر کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو سنگ ملکوں کے لیے خبر کو راضی کرنے کے لیے مشکو نکالا پڑتا ہے یہی کچھ ہے اور کیا کرنا ہے کچھ ندی میں سفرات اچھے رکھتے ہیں نگار کو راضی کرنے کے لیے صبر کر لیتے ہیں راستہ لیتے ہیں میں دل ہر سر گیا بس کی چکی اس کے گراؤ میں بھی سننے شروع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رہا آخری گھر فصل خاتم کے لیے ہے جن نتنی میں سلو رہا بدھا ہے جن کے اندر وہ داخل ہوں گے خود بھی داخل ہوں گے ان سر میں نے آپ آتے ہوں ان کے باوا داد ہیں وہ بھی ساتھ داخل ہوں گے ان کی ساتھ جیتیاں بھی اس میں داخل ہوگی ان کی اولادیں بھی اس میں داخل ہوگی گی دن سر ہوگی رہوں کتنے چھوٹا سا کام ہے اور کتنی بڑی محنت ہے کہ ماں بھی بیٹھی ہے بچے بھی بیٹھے ہیں باپ بھی بیٹھا ہے چاچے بار بیٹھا ہے سارے بیٹھے ہیں یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے انسان قربان کر کے بننے اور اس کے ہر دروازے سے ہوتے ہیں سلام علیکم نئے تم تمہارے سب کے بدلے میں پروردگار کی طرف سے تم نے سلام کی ہو بنے میں اس بہترین گھر ہے آخر کا گھر اگر کسی کو گھر چاہیے تو وہ آخر کا گھر لے دنیا کے گھروں کی کوئی قیمت نہیں ہے سب سے بڑی دیا سب اللہ ہو جاتا ہے دنیا کے گھروں کو کوئی اہمیت نہیں ڈر ہے ہیں انصاری گھر ہے ٹوٹا ہوا چھپر ہے درست کر رہے ایسا کیا کر رہے ہو ہمارے ہمارا چھپر ہے لکڑیوں کا بنا ہوا ہے اس کی لکڑیاں ہیں ہونی ہے ہے تبدیل کر رہے ہیں اور کے سالنے لگے ہوئے میرا آ رہے ہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی چلے جا رہے ہیں جلدی میں یہاں سے چلے جانا ہے تو ٹھیک کر کے کیا کرنا ہے ہماری ستر وقت میں سے پچاس وقت مکان بنانے میں لگتا ہے پتا بھی ہے کیا کمر تھوڑی ہو گئی ہے بات بھائی ہو گئے یہاں جڑ رہے ہیں اور نے جا رہے ہیں اس تمہیں یاد لے یہاں رہا ہے انہیں یاد نہیں کرنا وہ لیکن وہ یاد کرتا ہے دباؤ یاد کرتا ہے کام کو یاد کرتا ہے وہ جس نے تمہارے لیے گھر بنایا ہوا ہے گھر بنا کے اس کو چیل کیا ہوا ہے مورے لگائی ہوئی ہے میرے بندے آئیں گے تو وہی دیکھیں گے کہ دکھاؤں گا میں یہ ہمارے باسی مسئلہ نہیں بہت ساری مان ہے بہت ساری چین ہے کتنے خود قدم ہے ہمارے مسلم دساتے ہوئے کتنے قید ہو جاتے ہیں واپس آتے ہوئے اور نام لیتے ہیں اللہ کیا کرنا پڑتے ہیں فائدہ ہے اتنا ہوگا سوچے تو صحیح کون سا تعلق ہے ہمارا اللہ کے سر کا بتا دیا دنیا اللہ تمہیں بیویاں اچھی لگتی ہیں تمہیں بیٹھے اچھے لگتے ہیں تمہیں سونے چاندی کے ڈھیر چاہیے سچ بولنے والے ادب کرنے والے سچ بولنے والے سچا ایمان لانے والے سچا بھی قبول کرنے والے اللہ کے ساتھ سچے والے کرنے والے سارے تین ادب کرنے ادب کرنے والے یہ ادب ہے اللہ بنا رہا ہے بندہ آ رہی ہے اس سے بڑی گستافی اور بے ہے اللہ کی طرف سے والے آ رہے ہیں ہمارے پاس سب نہیں ہے ایمان ہو تو ساتھ ایمان ہو تو لگے رہے کب یہ آواز آتی ہے کب دوڑ کر مسجد رس آتے ہیں جب ہم وسلم کی سنت تھی ہم بچوں کے ساتھ کھیت میں گھر میں کھل مل کر رہتے کوئی سوچتا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی ہوں گے اتنی سادگی کے ساتھ اتنی دبادوں کے ساتھ اس گھل مل کر بچوں کے ساتھ رہتے جب آزاد کی آواز آ جاتی محسوس ہوتا کہ امام دیا کسی کو جانتے بھی نہیں ہے جس نے دیا ہے اس کی آواز آئی جس نے سارا کچھ دیا ہے اس کی آواز آئی ہے جب دینے والا دیتا ہے تو بندہ اترا جاتا ہے گم ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اس کو بھرا دیتا ہے دینے والے کو جب وہ چینتا ہے تو چیزتا چلاتا دھڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے بھاگے تم نے محنت فن جاتا ہے تم میں بارہ مت تم لوگ پہلے ایک ہزار اور بندو یہ ساری اس لیے کی ہے کہ تم اللہ کو یاد کر سکو تم نے محنتوں کو اللہ کو بھرانے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے اور آج اس لیے نہیں کہ تم رب کو یاد کرو کپڑے اس لیے کہ تم نماز پڑھ سکو گھر اس لیے آرام کر کے سول اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکو یہ ساری ملی کہ تم ہم کو یاد کرو تم نے ان کو اللہ رب العزت سے حاصل ہونے کے لیے استعمال کر رکھا ہے اس سے بدترین نشلی کیا ہو سکتی ہے مجھے یاد کیا کرو مجھے بھجایا نہ کرو میرا شکر کیا کرو میری نہ نشلی نہ کیا کرو کرنے اللہ کے گھر اللہ کے بازار کرنے والے ہیں اور ہم گستاخیوں کے اندر مشہور ہیں اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں بڑی گستاخی ہے اللہ بڑی گستاخی ہے تو نے ذکر نہ ان کو وقت طریقہ ہے کہ بدترین گستاخی کوئی نہیں ہو سکتی کوئی استاد اپنی کلاس کے اندر یہ گستاخی گزار نہیں کرتا اللہ رب العزت اپنے گھر کے اندر یہ گستاخی کیسے بنا ہے لیکن ہماری ہڈیوں کے اندر سب بس چکی ہے یہ بدتمیزی یہ بدافا کی بھی ہے بدتمیزی بھی ہے تو گستاخی بھی ہے اس سے جو بھی کہہ دیا جائے سب ہے اللہ رب العزت کے گھر کے اندر اتنے دن سکون کے ساتھ لوگ بیٹھتے تھے کیوں لگتا تھا کہ جیسے سروں کے احسان کرتے تھے کام کہاں کے مسلمان کوئی کوئی کاروں کی شرم ہو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة إن الله وملائكته يصلون على النبي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

اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم انصر الإسلام الإسلام والمسلمين والمسلمين ودمر على على أعداء الدين القوم الكافرين أعز انصرنا ولا ولا ولا ولا تنصر علينا أعزنا تكلنا تحرمنا اشفنا الضلال المسلمين اللہ ہمارا اللہ حمایت اللہ اللهم اللهم اغفر اهدنا لاحسن الاخلاق لا لا لا يحمل يحسنها الا الا الا انت واصرف عنا عنا سيئها سيئها يصرف لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك اليك بك ولا نحن واليك تبارك ربنا وتعالى محمد ويستغفر سبحان ربك رب مرتا شروع کچھ